شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہاں لیکن اگر میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہی کوئی امر چاہیں میرے پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو تو بتاؤ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتے ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں بے شک اے نبی آپ کے رب بڑی حکمت والے بڑے علم والے ہیں سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرکوں کے سامنے کھری کھری توحیدی باتیں اللہ پاک اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں جبکہ آپ توحید سے متعلق اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے تھے اور آپ اپنی قوم سے فرما رہے تھے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو وہ اللہ تو ایک ہیں اکیلے ہیں تنہا ہیں وہ مجھے حق کی طرف بصیرت و ہدایت فرما چکے ہیں اور میں اللہ کی اکتائی پر دلائل رکھتا ہوں پھر تمہارے اقوال فاسدہ اور شبہات باطلہ کی طرف کیسے توجہ دے سکتا ہوں تمہارے قول کے بتلان پر میرے پاس دلیل ہے تمہارے یہ خود ساختہ بت تو کسی بات پر اثر انداز نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے میں نہ ان سے ڈرتا ہوں نہ ذرہ بھر ان کی پرواہ کرتا ہوں اگر یہ بت میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اچھا بگاڑ کر دیکھیں بلکہ مجھے سنبھلنے کے لیے ذرہ بھر محلت بھی نہ دیں اللہ کا فرمان اللہ یشا اور ابی یعنی ہاں اللہ تعالیٰ ہی اگر کچھ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ سکتے ہیں تمام چیزوں پر اللہ کا علم وسیع اور اس کو گھیرے ہوئے ہے کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں میں جو کچھ بیان کرتا ہوں تم اس سے کچھ بھی عبرت نہیں رہتے تاکہ ان کی عبادت سے باز آئیں یہ صورت احتجاج بالکل ایسی ہی ہے جیسی حود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی اور اس قوم عاد کا قصہ قرآن میں موجود ہے اللہ نے فرمایا قالو یا حود ما جئتنا ببینہ یعنی اے تم نے کوئی معجزہ تو پیش نہیں کیا خالی تمہارے کہنے سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں کی کوئی لعنت برسی ہے تو حود علیہ السلام نے جواب میں کہا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو جو شریک کر دیتے ہو ان سے بری ہوں اب تم اور تمہارے بدھ سب مل کر خوب میری برائی چاہو نہ کوئی کسر اٹھا رکھو نہ مجھے محلت دو میرا بھروسہ تو میرے رب اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمہارے بھی رب ہیں وہ تو ہر جاندار کو اپنے پاس پکڑ بلائیں گے پھر آیت زیر ذکر میں فرماتے ہیں کہ میں آخر تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں جب تم خود اس بات سے نہیں ڈرتے جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیلی نہیں جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ام لہم شورا کیا اور فرمایا اسما ان سمئی تم تم اب یعنی کیا ان کے شرکا ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے اور یہ جو بت ہیں انہوں نے خود ان کے اپنے نام گھڑ لیے ہیں انہوں نے اور ان کے باپ داداؤں نے بھی پھر آگے ارشاد ہوتا ہے پس تم ہی بتاؤ کہ تمہاری اور میری جماعت میں سے حق پر کون ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ کر سکتے ہیں یا وہ جو ذرہ بھر نفع و ذرر کا مالک نہیں یعنی تمہارے جھوٹے معبود پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا پیوند نہیں لگایا امن و اطمینان تو انہی کا حق ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں انہوں نے اپنی عبادت شائبہ شرک سے خالص رکھی تھی دنیا و آخرت پر انہی کا قبضہ ہے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو مفہوم ظلم کا پتہ نہ چل سکا بخاری میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت بالظلم نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کر لیا ہے تو آیت نازل ہوئی ان شرک لظلم عظیم یعنی ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے یہ روایت بخاری مسلم نیز ترمیدی مستد احمد سن نسائی القبرا بیحقی اور صحیح ابن حبان میں ہے ابن عباس صدی اللہ عنما یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک آرابی سامنے سے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ میں اپنے وطن اپنی اولاد اور اپنے مال کو چھوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے ہدایت حاصل کروں اور اس طرح آپ تک پہنچا ہوں کہ زمین کی گھاس پات راہ میں کھاتا ہوا آیا اب مجھے دین سکھائیے رسول اللہ نے اس کو دین سکھایا اس نے قبول کیا ہم اس کے اطراف جمع ہو گئے وہ جانے لگا تو اس کے اونٹ کا پاؤں جنگلی چوہے کے بل میں پھنس گیا وہ گر پڑا اور دھکے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اس نے سچ کہا تھا کہ اپنے وطن اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ مجھ سے صرف ہدایت اور دین حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اس نے تعلیمات دینی حاصل کر لی مجھے معلوم ہوا کہ اس نے ایام سفر زمین کے صرف گھاس پاس کھا کر گزارے تھے اس نے عمل کیا تھوڑا اور اجر پایا بہت کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں سنا جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو شامل نہیں کیا یہی لوگ امن و اطمینان قلب کے حقدار ہیں یہی اصل ہدایت یافتہ ہیں یہ انہی میں سے تھا عبداللہ بن سنجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیا گیا اور اس نے شکر کیا اور جس کو نہ دیا گیا اور اس نے صبر کیا اور جس نے ظلم کیا پھر مغفرت طلب کی اور جس پر ظلم ہوا اور اس نے بخش دیا اتنا کہہ کر رسول اللہ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کو کیا ملے گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کے اندر آ گئے ہدایت یافتہ یہی ہیں اور قول پاک و تل کا حجت ابراہیم اعلیٰ ابراہی قومی یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم سے مناظرہ کرنا اور دلیلیں لانا سکھایا مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ اس آیت سے حسب ذیل دلیل پیش کردہ باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں یعنی حجت ابراہیمی کہ میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے نہیں ڈرتے جس کی کوئی سند اور دلیل ہی نہیں اب تم خود جان لو کہ دونوں میں سے کس نے اپنا زیادہ بچاؤ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن و ہدایت کا نام دیا ہے پھر فرمایا آمنوا ولم يلبسوا پھر اس کے بعد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ علی مَنْ نَشَا یہاں درجات کا لفظ بالاضافہ اضافہ اور بلا اضافہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے جیسا کہ سور یوسف میں ہے اور بعد دونوں طرح اکساں ہیں اور اللہ کا فرمان ان رب کا حکیم علیم یعنی وہ اللہ اپنے اقوال میں حکیم ہے اور اپنے افعال میں علیم ہے یعنی جس کو چاہیں ہدایت کریں اور جس کو چاہیں گمراہ ہونے دیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الدین حقت علیہم کلی ربک الآیا یعنی جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ متحقق ہو چکا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے خواہ کیسی ہی نشانی انہیں کیوں نہ بتائی جائے کہ عذاب الہی سے انہیں سابقہ نہ پڑے